تشریف لاتے ہیں حضرت مولانا پیر عزیز الرحمان ہزار بھی استقبال کیجئے نعرہ تکبیر تاجدار ختم نبوت نعرہ تکبیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمد للہ والصلاة والسلام على سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحاب الاتقیاء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 أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي وقال عليه الصلاة والسلام الجهاد ماض إلى يوم القيامة صدق نبينا الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین تمام حضرات شوق سے محبت سے درود شریف پڑھ لیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد والا آل سیدنا مولانا محمد كما صليت على سيدنا صلی وعلى تعالیٰ سيدنا نا ابراہیم حميد مجيد اللهم بارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى علیہ سيدنا ومولانا محمد كما باركت على سيدنا سعید وعلى ابراہیم سيدنا سید نبراہیم حميد مجيد يا رب صل وسلم دائما على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم صدر گرامی قدر معزز محترم حضرات علماء کرام اعظام اور شمع رسالت کے پروانوں میں یہاں سچی بات یہ ہے کہ حاضری لگوانے حاضر ہوا ہوں کہ ایک ایسا مبارک مجمع ہے کہ اس میں شامل ہونے والا انشاءاللہ بخشا بھی جائے گا اور قیامت میں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کو شفاعت بھی نصیب ہوگی تقاریر کے لیے پورا سٹیج اکابر سے خطبہ سے بھرا ہوا ہے اور خود ہمارے ختم نبوت کے مبلغ شاہین ختم نبوت حضرت مولانا اللہ وسائے صاحب دامت برکاتہم حضرت مولانا محمد اسماعیل شجا آبادی صاحب دامت برکاتہم اور دوسرے حضرات بھی یہ بہترین خطیب ہیں اور ان کے بیانات ہوتے رہتے ہیں آپ سنتے ہیں میں سچی بات عرض کرتا ہوں اور مجھے خوشی ہوئی کہ ہمارے حضرت شیخ مولانا محمد زکری رحمۃ اللہ علیہ کے اجل خلیفہ حضرت مولانا محمد یحییٰ مدنی دامت برکاتہم انتہائی علالت کے باوجود ڈاکٹروں نے سفر سے منع فرماتے ہیں اور مع اسی نسبت سے یہاں تشریف لائے تو میں یہ دیکھ کر بہت خوشی محسوس کرنے لگا کہ انشاءاللہ ان اکابر اولیاء کا یہاں آنا اور اس مجمع میں شریک ہونا ہماری مغفرت کا بہت بڑا ذریعہ ہے میں چند باتیں اختصار کے ساتھ عرض کروں گا پہلی بات عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کو مبارکباد دیتا ہوں الحمدللہ یہ کام آپ پورے ملک میں بہت مبارک طریقے سے منظم طریقے سے آگے بڑھ رہا ہے اور میں ان کو یقین بھی دلاتا ہوں اس لیے حاضر ہوا ہوں دنیا کفر کو ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم ہمارے ماں باپ ہمارے بچے ہم سب ناموں سے رسالت اور آقا پاک کریم کی عزت پر اپنی جانیں سب کچھ لٹائیں گے انشاءاللہ یہ بالکل ان کے ساتھ ہمارا عہد ہے اور اس کے اثرات ہیں ابھی تین دن پہلے راول پنڈی میں ایک ہسپتال ہے ہولی فیملی اس کے قریب ایک قادیانی دجال کا گھر ہے ایک گھر ہے مجھے افسوس حکمرانوں پر ہے پیپلز پارٹی والوں پر ہے مسلم لیگ پر ہے مسلم لیگ والے کہتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم عاشق ہیں پنجاب گورنمنٹ ہے اور ذوالفقار علی بھٹو مرحوم نے ہمارے اکابر بالخصوص مجاہد ملت مولانا غلام غوث صاحب ہزار بھی ان کا نام نہ بھولا کریں انہوں نے بھٹو مرحوم پر بہت محنت کی تھی اور انہوں نے یہ فیصلہ علماء کے ساتھ مل کر کیا آج ان کا نام اس وجہ سے روشن ہے ان کی جماعت بھی موجود ہے لیکن آج ان بدبخت قادیانیوں کو کہتے ہیں یہ ان کے حقوق ضائع ہو رہے ہیں میں ایک واقعہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ چند روز پہلے وہاں ہولی فیملی مسجد میں علماء کرام ہم سب اکٹھے ہوئے عالم نے ہمیں بلایا کہ ایک قادیانی ہے اس کا رہائشی گھر ہے اور اس کو اس نے عبادت خانہ بنایا پھر بیرل لگائے اور تین مساجد میں لوگ جا نہ سکیں میں ان مومنین کو ان مسلمانوں کو ان عاشقوں کو سلام پیش کرتا ہوں اس اجتماع میں وہ خود بھی کھڑے ہوئے ہمیں آواز دی خدا کا شکر ہے کہ وہاں سے بیرل بھی ہٹ گئے اور عجیب بات ہے یعنی تمام محلے کا کوئی حق نہیں میں نے اس دن وہاں بھی کہا وہاں مسلم لیگ کو ووٹ دینے والے تھے مسلم لیگ کے نمائندے جتلانے والے تھے حکومت پنجاب ان کی ہے ان کو جرت کیسی ہو گئی کہ سڑکوں پر بیرل لگائیں ایک گھر میں بدماشی کا اڈا بنائیں قانون کی بکھیریں لیکن غیرت مند مسلمان جب اٹھے ان کا نام و نشان نہیں رہا ایک دو سال پہلے وہاں پاکستان کا بہت بڑا مرکز بنا رہے تھے اللہ کے فضل سے راول پنڈی اسلام آباد کے علماء عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے الحمدللہ ان عاشقوں نے اس مرکز کو بھی اجاڑ دیا تھا اور اس کے پلر اس طرح اڑ رہے تھے جیسے روئی اڑتی نظر آتی ہے اللہ کا شکر ہے ذرا آپ اپنے اندر بیداری پیدا کریں اپنے اندر بیداری یہ چیز کیا ہے وہاں روڈ پر اسلحہ لہرا رہے تھے میں نے کہا تمہارا اسلحہ کہاں ہے ذرا اللہ یہاں بھی بدماشی دکھاتے ہو ہم حکمرانوں کو بتانا چاہتے ہیں ہماری تاریخ ہے بدماش قادیانیوں اور ان کے ایجنٹ حکمرانوں بے غیر تو بے حیم بے زمیرو رسول اللہ وسلم سے بے وفا ہم تو ملک کے پسند شہری ہیں یہ اقلیت میں ہیں انتہائی اقلیت میں ملک کے قانون نے ان کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا ہے یہ قانون کی دجگیاں بکھیر رہے تم ہمارا نمک کھاتے ہو ہم پر ٹیکس لاگو کرتے ہو ہمارا خون پسینہ چوس کر تم منصبوں میں بیٹھے ہوئے ہو تمہارے ماں باپ کے گھر سے تمہیں یہ تنخواہیں نہیں پہنچتی یہ ہمارا خون پسینہ ہے ہمارے دین ایمان کے دشمنوں کو بھی پال رہے ہو ملک کے قانون کی دجگیاں اور ان کو اسلحہ لہرانے کی اور یہاں پر یہ چناب نگر میں سنو چناب نگر کے مسلمانوں تمہارا ایک بال یہ بیکا نہیں کر سکتے اگر انہوں نے کبھی کوئی شرارت بدماشی کی تمام قبائل آئیں گے تمام مسلمان آئیں گے انشاءاللہ تکبیر تاج نبوت تم جانتے نہیں ہو انگریز کے خود کاشتہ پودوں تم کیا جانتے ہو آج افغانستان میں وہ شاہین طالبان نے عالمی کفر کو رگڑ کے رکھ دیا امریکہ آنکھیں دکھا رہا تھا اور کیوں وہ وہاں ہو گیا آج اخبار میں ہے امریکہ حقانی نیٹ ورک سے مذاکرات چاہتا ہے اللہ نے ان کا بیڑا غرق کر دیا میں اپنے تمام آل علم بزرگوں سے جولی پھیلا کے اپیل کرتا ہوں مجھے آج خوشی ہوئی یہاں اللہ کا ذکر ہوا مولانا احمد علی رحمت اللہ علیہ کے روح کو خوشی پہنچی یہ ان کا طریقہ تھا اور جو آیت ہمارے قاری صاحب نے پڑھی آیات پڑھی جہاں حضور پاک کی سب صلی اللہ علیہ وسلم اونچے آواز سے کہو صلی اللہ ایسے مزہ آئے تاکہ یہ رحمت پھیلے اور ظلمت دور ہو یہ نور ہے یہ برکت ہے حقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں تعریف ہوئی وہاں یہ ہوا اے ایمان والو مجھے کسرت سے یاد کرو مجھے خوشی ہوئی اللہ کے ذکر کی ضربیں بھی لگاؤ دروش شریف بھی زیادہ پڑا کرو طالبان میں کیا رکھا ہے وہ جلال الدین حقانی لوہے کا نہیں بنا میں نے دیکھا ہے وہ اللہ کا ذکر بہت کرتا ہے خود دیکھا ہے وہ سجدوں میں روتا ہے وہ تحجد ان کے ساتھ دنیا کی کوئی طاقت نہیں مت باطل کے آگے جھکو حق والے ہو جاؤ کھڑے ہو جاؤ طالبان کی طرح حق کے لیے کھڑے ہو جاؤ انشاءاللہ جس خدا پاک نے ان مظلوموں اور ان طالبان کو اتنی طاقت دے دی کہ دنیا کفر دنیا نفاق آج شکست ان سے کھا چکا ہے آپ بھی اوصاف اپنے اندر پیدا کرو الحمدللہ آج ہم برملا یہ بات کہتے ہیں جب ہمارے حکمران افواج پاکستان آئیسائی والے پرویز دور تھا اور وہ اس نے غیرت خاک میں ملائی ہماری اس مردود نے اس شیطان نے اور قادیانیوں کے ایجنٹ نے ہمیں جھکا دیا آج انہوں نے تھوڑی سی آنکھیں دکھا دی غیرت کی امریکہ کو جھکایا اور ہم نے الحمدللہ اعلان کیا کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں تمام علماء تمہارے ساتھ ہیں یہ ختم نبوت کے شاہین تمہارے ساتھ ہیں تم کفر کے مقابلے میں بڑھو ہم تمہارے ساتھ ہیں اور اس آواز کا اثر پڑا آج بھی ہم اعلان کرتے ہیں آپ آگے بڑھو جہاد یہ تو آپ کے یونٹوں پر لکھا ہوا ہے تقو ایمان تقوی جہاد فی سبیل اللہ اور وہ مردود تو آئے جہاد مٹانے کے لیے قادیانیوں اسلحے نہ لہراؤ تمہارا وہ مردود جو لیٹرین میں مرا ہے وہ تو اس جہاد کو مٹانے آیا تھا یہ تو عطا اللہ شاہ بخاری مولانا ہزاروی حضرت بن اور اکابر کی ذریت ہے جنہوں نے جہاد کیا حضرت مدنی حضرت شیخ الہند نے تم ہمیں اصلوں سے مت ڈراؤ اپنے آپ کو سنبھالا دو اور حکمرانوں کو بھی ہم واضح طور سے ملک ہمارا ہے قادیانیوں کا نہیں ہے قادیانی کا ایجنٹ ایسا نہ کرو زلیل ہو جاؤ گے آج پرویز زلیل آج تاثیر گورنر زلیل جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن وہ زلیل وہ رسوا وہ شراب خور وہ زانی بدماش جس کے بیٹے نے کہا میرا باپ خنزیر تھا وہ وہ وہ تھا تھا شرابی ملک کا دشمن تھا ملک کے قانون کے خلاف ایک گستاخہ بیمانہ کے ساتھ جا کے وہ کھڑا ہو گیا جیل میں اور اس نے گستاخی کی اور بدماشی دکھائی کہ میرے ساتھ امریکہ ہے میرے ساتھ قادیانی ہے اور میرے ساتھ کفر ہے میرا کوئی کیا بگاڑے گا اللہ نے غازی ممتاز قادری اس کے گنمین کو بھیجا جا گولیاں پار کر اس کے نعرہ تکبیر تاج و تخت ختم نبوت آج گورنر تاثیر کا نام و نشان مٹ گیا ایک ملعون کی طرح یاد کیا جا رہا ہے مرزا دجال کی طرح اس کا کوئی خیر خواہ نظر نہیں آ رہا اور میں آپ کو کیا بتاؤں اب پرسوں اسلام آباد میں باقاعدہ تاریخ تھی ہائی کورٹ میں اور وہاں پر اتنی دنیا اس کے عزت کے نعرے بجار جو حضور کا غلام ہوگا اس کی دنیا بھی معزز قبر بھی عزت والی اور آخرت بھی لہٰذا ہمیں چاہیے ہم حضور کے ناموس کے لیے مر مٹیں تیاری کریں کوئی بات نہیں یہ جان تو جانی ہے حضور کے لیے چلی گئی تو ہم زندہ اور تابندہ ہو جائیں گے اس لیے میں مزید کچھ تقریر نہیں کروں گا بڑے بڑے اکابر اور انتہائی معزز حضرات تشریف فرما ہیں ایک آپ سے وعدہ لیتا ہوں میں نے خود بھی یہ بغیر کسی پیسے لالچ کے میں مولانا بھی تشریف فرما ہیں شاہین ختم نبوت یہ ختم نبوت والے ہم آپ کے نوکر اور غلام ہیں سے رسالت کے ہمیں آپ قبول کر لیں ہماری جانیں بھی حاضر ہمارے بچے بھی حاضر مال بھی حاضر ہر طرح ہم حاضر ہیں اور میں آپ سے مطالبہ کرتا ہوں صرف اتنا نعرے نہیں اپنے ہاں جاؤ لٹریچر لے جاؤ اپنی قوم کو سمجھاؤ میں نے دیکھا راول پنڈی میں تاجر کھڑے ہو گئے عوام کھڑے ہو گئے اور ان کی مجال نہیں تھے ایسے بھاگے یہ حکمران بھی طاقت بناؤ طاقت آج الطاف حسین نے طاقت بنائی اس پر الزامات ہیں لیکن آپ دیکھتے ہیں اس کی بات مانی جا رہی ہے نیشنل کی بات مانی جا رہی ہے دوسروں کی بات مانی جا رہی ہے اپنی قوت بناؤ واحد الحم مستطاطم من قوت اور جماعت کی شاخیں قائم کرو یہ ان کی ذاتی ذاتی کام نہیں یہ حضور پاک کے غلام ہم ان کے غلام یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کے غلام ہم ان کے جوتوں کے غلام انشاءاللہ آپ سے درخواست جہاں جماعتیں نہیں بنی وہاں عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت بناؤ ختم نبوت کی جماعتیں بناؤ لٹریچر منگواؤ وہاں محنت کرو نوجوانوں کا ذہن بناؤ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں یہ ہم مسلمان ہم نے داڑھی رکھی ہوئی ہم بکواس کرتے ہیں پرلے درجے کے مردود اور شیطان اور مکار اور اس واسطے بس یہ میں آخری درخواست آپ سے کروں گا اور باتیں نہیں اور میں واضح طور سے کہنا چاہتا ہوں یہاں بدماشی مت دکھانا قادیانیوں یہ آواز تمہاری قبائل تک پہنچتی ہے یہ آواز پورے ملک میں ایسے جوانوں تک پہنچتی ہے یہ بھی آ سکتے ہیں ہم شر نہیں چاہتے فتح ہمارا ملک ہے ہم کیوں اس کو یہ پاکستان اللہ سلامت رکھے ہمیں بزرگوں نے یہی پڑھا ہے کہ تم اس پاکستان کی حفاظت کرو پاکستان ہمارا گھر اس میں الحمدللہ سارے دینی کام ہم اس کا استحکام چاہتے ہیں لیکن اس میں گمراہوں ملحدوں کو ترقی دیکھتے ہوئے نہیں چاہ سکتے قادیانیوں کو راستے سے ہٹاؤ دور کرو عہدوں سے ہٹاؤ یہ دشمن ہیں ملک و ملت کے غدار ہیں اللہ تعالی ہمیں استقامت دے ایک درخواست آخری کرتا ہوں جمعے کی رات ہے بیٹھے بیٹھے دروست شریف خوب پڑھنا یہ دروع شریف بڑی نعمت عاشقوں کے لیے رابطہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک آن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رابطہ اور فرمایا تمہارا درود و سلام مجھے پہنچایا جاتا ہے میں تمہارے لیے دعا بھی کرتا ہوں تمہارے لیے اللہ سے بخشش بھی مانگتا ہوں وہ عاشق ہو اور چاہتے کیا ہو مبارک رات ہے جم کے بیٹھو خوب جنتی ہو انشاءاللہ اللہ حضور پاک صاحب کی شفاعت نصیب ہوگی وآخر دعوانا الحمدللہ